الحمد لله الحمد

خاص طور درویش حضرت ریاض

مشہور رو جناب تک پہنچا کا راستہ بنے گیا مدد روز ہونابہ اسرائیل اس کا بھی تعلقات کے بارگاہ رب العالمین مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہ کہ شیخ کا کا تعارف مرید کو اگر دنیا جانتی یار فلانا پیر کون سی بزرگ نام آئے وہ وہ جی غوث پاک پیران ہونا لگا بارے معلومات کی دی معلومات حاصل کرنے کی

تصنیف غیر معلوم ہو مصنف مشہور معلوم ہو تو تصنیف کا تعلق ہو اسی طرح حاضر قیاس شیخ پہ قابل ہوئے تو مرید کا تعلق ہونا اگر مرید کامل ہوئے تو شیخ کا تعلق ہو اللہ اللہ تعالی نے اپنے فقیران کے دربار کا اللہ والے دربار اللہ پاک مسجد کے لال منظور صرف انعام ہوتا ہے اللہ کے طرف اپنے فقیر مسئلہ جہاں ہوں بیان کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہے اس مبارک اس مناسبت کو بھی سامنے رکھنا دوسرا شب معراج یعنی معراج شریف کا مہینہ ہے اچھا تیسرا دسارا ان ساری چیزوں میں مدے نظر رکھ کے جناب کے سامنے ایک انوکھا جہا موضوع آن لگا ان شاء اللہ جناب واسطے وہ ہے موت کہ میں بازار سونا نبی وسلم فرماتے اللہ فرماتا ہے میں نہیں کرتا کرتا شہر آنا پائے جبکہ کین آنا پائے کسی کام میں تاخیر نہیں کرتا دیر نہیں کرتا دیر کرنا وہ کی جدو میں اپنے پیارے کی جان قبل کرتی ہو اس وقت میں دیر کرنا میں اس دل نیکنا جس وقت وہ دل میرے وال آنا پسند کرتا ہے اور آتا ہے سونے میں تیری خدمت کر کر کے دنیا میں رج گیا اور میرا دل لگتا ہے کہ میں تیری بستگی اتنے کر لیے اور میرے کرم فرما کے اپنے کول کر جس وقت اللہ بندے کے دل کے اندر ایک اور جواب لکھتا ہے نا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرما ہے جا اس کی جان ہوں قبض کر کے لیا جو ہوں جان دوسرے واگوں اختیارات مجبور نہیں جا رہی وہ اختیار نہ جا رہی اسے شہر ثابت کرنے اسے گل ثابت کرنے

جنا چیر سڈے وال آنا سجن پسند نہ کرے پسند کرتا ہی وہ اقتدار بھی آشک ہوتا ہے کیون جانا پسند نہ کرے لیکن مطلب یہ خدمت کے دین تو رج کے پھر پسند کرے جانا اللہ تعالیٰ پھر اس کی جان قبض کرا ورنہ جان قبض نہیں فرما معلوم ہوا کاشا کی جان قبر کرانا انہوں کے واسطے بہت سارے ہونا یہ ہور طرح ہے آما واسطے ہور طرح ہے تا کر کے اس قانون سید روپیہ کے واسطے بھی جن اللہ تعالی نے پورا فرمایا کہ اس صدیق اکبر بعد سے واقع اس گل آئی سناو جب آپ علیہ سلاد و تسلیم نے ممبر سے فرمایا کہ خوش عبد یا اللہ عبدن اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیتا ہے کہ میرے الگ ہے یا اسے رہنے تو اس بندے نے اللہ جانا پسند فرمایا ہے اس گل صدیق اکبر روئے باقی صحابہ نہیں روئے بچ نہیں جانا چاہتا گل وہ ایک الگ موضوع ہے نا میں صرف اس مناسبت گل کر پیش کرنا کہ سید ربیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اختیار دیتا آنا ہے کہ نہیں آپ نے جب پسند فرمایا ہے اگر آپ آپ کی آپ کی استعمال اللہ کا کوئی سجر آپ کہہ اللہ سونے میں اتنے ہی رہنا چاہتا دس راج راج کے جرما کرنا چاہتا

اللہ تعالی نے نے انہوں اتنے نہیں یہ دلیل اس بات کی میرا بندہ اگر بیٹھا میں اتنے رہنا ایسا بیس چھٹی دے دیتی لہذا سمجھ لو چھٹیاں سارے دے سکتے ہیں پر باقی آدمی تک نہیں چاہیے

سبن بھی سمجھ موت آ سارے کئی مر کے دیکھا چلے جاتے ہیں اٹھا چلے جاتا ہے موت یہ ہوئی کا گزرے گا کٹے گا لے جائے گا مومن زبر کا مومن کی موت روح کا اتنے لے جانا یہ مومن کی موت ہے لیکن سمجھ موہن کی پیار تیار بھی راج بھی میرا میرا جسمانی وہ اللہ تھا اگر کوئی کہ روایات نہیں ملتا روایات جان شریف الاقلام فرشتے کلمہ نار جو لکھ رہے ہے اسے اس آواز نکلا ہی روایات جانتے کو اللہ کا کتنے میں خود اس طرح خود کا شکار رہتا تھا بزرگوں دیا کتابیں سے پڑھتا تھا لیکن محدود شہید دیا کتابیں سے ڈاکتا تھا پھر اطمینان سے وہ الحمد للہ رہتا الواخر بل مسجد الحرام ڈھائی تین سو رسالیہ کا مجموعہ کتاب ہے تی ہزار روپئے کی ناچیز نے بدل کر

کہ کہ کہ کہ سنیا واسطے واسطے سنت یہ بھی ضروری ہے ہے پر نبی عرش سے میں سمجھتا تھا شاید قاضی سرکار نے ہمیں لکھ لکھ دیتا شریف شروع لیکن نہیں جی وہ لے جہیا یقین ہو گیا کہ ایک یہ کس روایات ہیں اس کے تحت امام ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل لکھی ہے سرکار کا وصول یہ حضور کا میرا شریف ہے جسم شریف کا جو ہے لیکن ہو گیا ولیاں اللہ چمر جان گڈی لے گیا یا اختیار جان فرشتہ لے جائے موت بنتی ہے نبی میرا جسم شریف نال روح تشریف لے جائے ہر شادم تک میرا بنتا ہے نبی اللہ والے کا میرا کرو بنتا ہے روح اپنے اختیار کے نام آخری نفس دیا کو جدا کر کے کے اس دنیا روح جسم کٹ اتنے لے جانا پہلے آسمان آسمان سے سے دوجے تیسرے انجیامانے چوتھے سے جنا جنہ طاقت ہے ریاض دنیا اپنی کرا اپنے پیار کا رشمو اتر لینا اللہ جسم شریف نبی سطح کا میرا والے اپنے گرو شریف نو اس دنیا میں کے کو توڑ لیتے تھے جنہوں مرد مرد پہلا پہلا مر مر گئے گئے پھر سامنے بیٹھے ہوتے بھی کہہ سکتی ہوں فرمائی سادہ سکی سلطان بہت اپنے وسلم نال نہ اس کا جو دمگار پورشت سبق پڑھایا گیا کل اکھیا سکھن گیا کھل اکھیا اصا چت مولا ول لایا رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ نعرہ حیدری حیدری رکن رکن آباد آباد شریف شریف قبلہ قبلہ قبلہ استاد الباد مفتی فضل احمد چشتی چشتی صاحب صاحب جو ہے فرمایا فرمایا فرمایا جو تم کا بند سو تب کا بند

آپ بچپنے کے اندر بچے بچہ اگلے میں آؤ مکان کی چھت میں چھارا مارنے آپ فرمانے نے یارو ایک کام میں کرنا آسمان میں چڑھ کے چار مارنے لگی ہے یا نکل ہے آپ گئے کی حالت نہیں گیا ہوئے کمال کرا سبحان اللہ واہ واہ واہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سبھی اپنے آپ کے پیاز خدا کرنے لگ جائے نمیاں ملیا کا حال ہو اچھا اپنے بندے ساری بلائی شریف اللہ شریف کتوں کرتا ہے اپنی بہت شریف جدو اس جسم کو آزاد کر لے ہو جاتا ہے بندہ جسم کو آزاد ہو جاتا ہے اللہ جب چیزیں کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ

میراج دس دیا بولو ساڈا اقبال فرما ہے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آ کو وہ ہے آ ستارہ چمک چمکتا ستارا چمکتا ہے شام والے پاس جدو ستارا چمکتا ہے ہاں۔ آسمان تو آواز آسان کدی نہیں سنی ہاں، پڑھ پروفیسر شاکر مذہب کا بابی سی بابے نال سن اعظم لائبریری جی لاہور اتنے کٹھے ہوئے بڑی مدت کی گل ہے میں اقبال کا شعر پڑھیا کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو پروفیسر عبد الجبار شاکر کہنے لگا یہ جی قدسیاں دیا گلیں

او مسلمان گل جائے سونا نبی تک گئے تیرے واسطے دروازہ بند نہ آسمان تو آواز آئی ہے جی ہمت پاک میرا تمت ایک کیوں بزرگ لکھے ہے نا جی، جی۔ نبی کا موجزہ ولی کی کرامت فرق یہ رکھنا ہے وہ جسم شریف نال گئے فقیر روح نال جانا ہے ایک بچے بھی گل رات آ جاتا ہے اربا ہونا اجساد ہونا اجساد ہونا اربا ہونا توجہ اربا ہونا فکیر کی روح جسم مانگو طاقتور ہوتی صرف فقیران کا جسم روح وانگو لطیف ہو جاتا ہے کیسی عجیب کیا بات کیا بات مثلا ہو سجنا ادھر بھی دیوار کھڑی ہے یہ اسی نام سکتے ہیں لیکن اگر اللہ دا ولی آپ تو جتھے مرضی آپ اپنے جسم مرضی کر وہ اپنی روح شریف دا تصرف کرن تے پورا پورا تخت تخت جو دیوار لنگ لگ سوراخ سرخا بھی نہ لاؤ برکھی نے تخت بلکیس حضرت سلیمان دے محل دے وچ آ گیا کسی پاسوں کو مورا نہیں کٹیا بھی ہے جتوں اتے بھی ماسا فرق نہیں آن دتا تو جتھے لے آتا ہے اتے بھی ماسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ توجہ ہے خیر گل امی آقا توجہ فرما اللہ والا اپنی مبارک روح شریف نو کسی مسئلہ کے لیے سوال بجلی کو بجلی والا ٹھیک ہے

شریف جب فکیم مہربان دنیا وچ اللہ والے نو معراج نصیب ہوئے سبحان اللہ نہ سمجھی معراج صرف سونے نبی دے نال خاص ہے واہ واہ جسم شریف دے نال سونے نبی دا خاص ہے روح شریف دا معراج اللہ والے نو عطا ہوندا ہے اپنے روح شریف وہ بھی بندگی خالص کر کے ہر پاس کٹ لینا ہاتھ آ کے اپنے جسم کو بھی کٹ لینا ہے جسم کو روح کٹی جائے جیو دے کیونکہ متصرف ہے مدبر ہے اے مدبر جسم اگر جسم تو آزاد ہوئے جسم جسم کسافت پتے نکل جان لطیف ہو ہے چاہے چاہے جس اپنی تدبیب تو کلندر اقبال ساڈا بولے مت سمجھے کہ اللہ دے مومنا نو حضور دے تابے دار میراج نہیں ہوتا نہ سبق میراج کرنا میرے برحانی کھلنا کی آسمان دا جہان بشریت کی مطلب محمد سجنا سبحان اللہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اتلا جہان بلکہ حدیث میرا تجھے پتا لگ جائے گا اور کر بخاری شریف فرما صحیح ہے فرما میرا رات جدو سرکار جبریل نال تشریف لے گئے جبریل نے دروازہ کھٹکھٹائے آسمان دا فرشتہ پوچھ گئے من مہد دس تیرے نال کون ہے عجیب گئے اوتھے میرے نال جبریل فرشتہ پوچھ گئے نال کون میرے محمد پھر فرشتہ آخر آپ اپنے ہے گیا سے انہوں یا آئے نے کی مطلب دو گلا دسنیا دس ہے فرشتہ ہے ہے کون تیرے پوچھ کیوں پہ پوچھ ہے دسنا چاہتے بھاوے تھی اسی علاقے رہنے والے مگر سمجھ لو اللہ شریف نے اتنے جہان حقیقت بنا اج تا کر کے دسنا چاہتا رب سونا محمد پاک ملا

سونے سونے فلانی فلانی یہ وہ نہیں نہیں نہیں بیٹھے صرف صرف تصویر ذکر یاد یاد عشق ہو آخر دے میرا میرا میرا کم رکھنا ہے میں شاید کیوں کہ نفس دوست دشمن ہے واسطے خیر کی کی شر نفع نقصان منگا نہیں نہ نہ تو بہتر ہے ہے اس واسطے میں میں تیرے تو منگا گا نہیں نہیں سوال کرتا تیری بندگی بچ ہاں۔ کرنا تیرا مگر امیدار آپ کے بیٹیازی کے اندر اور اگر اللہ شریف نہیں فرم چھوڑ دے آپ فرما دے خود ہی رہے گا اور مانا ہوتا ہے مارفا کے نفس جا بار مراد لینا ہے مارفا کے نفس اپنی پہچان جب بندہ اپنی پہچان کرتا ہے پتا لگتا ہے میں کھ نہیں بولتے ہوں گے سمجھاتا ہے عام شیر سنے ہوں گے وضاحت کر دے رہا روک لو اقبال فرماتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے سے چھٹ ہے سنائی سی نا میرا ایک لطف جی دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات کی حضرت خضر نے ہاں، ہاں، ہاں۔ کیا آب حیات پیتا ہے

اصل گل قدرت والا جدو اختیار دینا بندے آنا چاہنا کہ رہنا چاہنا جہاں آخر میں رہنا چاہنا وا اندر ہے میری کو بادشاہی فرق اگر کوئی کہے کلو نفس راج تر تر اللہ نے بندیا نہیں مطلب اللہ بعد جان نہیں آیا صرف اتنا ہی بتایا گیا جملہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ جان ہر ایک نو موت چکھنا پہ یہ قانون ہوتے تھے پورا ہونے اب جلدی ہو قیامت میں لینے ہوئے نہیں فرمائی یہ ہوئے وہ اختیار دینا ہی تھا ہے ہاں، کر کے آنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو اختیار دیتا

کرتا سی جی سرکار ہوں آپ مقابلے میں آ جاتے تو کھ رہنا پتا نہیں کنیا معافیا صرف پہ لگ دیا فرمائی حقیقت حیات پیتا یہ دیکھ بہانا ہی ہے اثر کر رہا رب بہادر شریف مولا نے

شیخ عبد العزیز دباغ نے لکھے جب قرآن پڑھتے ہیں کیوں بندہ ہلن لگ پہ ہوں بھی کئی ہلی جا رہے ہیں کچھ نہیں ہلتا اور کتاب پڑھے گا نہیں ہلے گا قرآن پڑھ گئے ہلنا شروع انہوں نے لکھا اس واسطے کہ قرآن ہے روحانی عالم مطلب جہان کا کلام جو ہے

جا کر سنا رہے ہو ایک سائنسدان نے کہا کشش سکل ہے ہاری چیز چھپنی ہے اپنے ہارش ہے اپنے چھپنی پہ یہ نظام دنیا دا کشش سکل کے نام قائم ہے میں کہہ نہیں یار اصا ساری مقلد نہیں لینا گھر منگ لیے سنی سنائی حوالے میں نام تحقیق کرنے ہیں بھاری شہری چھپنی کشش ضرور ہے کہنا مگر پاری شہر دی نہیں اگر پاری شہر چھک دی پہاڑ بندے چھک لیں دے اگر پاری شہر چھک دی گی بندے پھڑ کے تھلے رکھ لیں دی وہ چھچ ضرور ہے کھچ ضرور ہے کشش ضرور ہے مگر بھائی چیزوں دی نہیں عشق دی کشش ہے تھے بندے چگڑ مار جاتے یہ ڈی وڈی چگل آ کے کشے سے شکل کشے سے شکل کیا ہوتی ہے بھائی زندہ باد زندہ باد ایماندار دس مولا روم فرماندر مرشد رومی ہاں، جن اقبال نے اپنا مرشد اقبال فرماندا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا

ذرا بولو جا اگر خالق تو منگن کی بجائے بندگی مقام بندگی ہے اگر مخلوق تو کٹ جاوے آسا امیداں ہر پاسوں کٹ لوے یہ آخ رول بے نیاز ہو نہیں سکتا لیکن تین مکام ہوگا سجن دشمن میں نفس تے میرا میرا دشمن ہے میں تو تو میرے آخر یہ جہل تو تم جاننا ہے جان دے کوئی نہیں لہذا میں تینو نہیں آخنا میں تینو راضی کرنا تو اگا دے نہ دے اسی تیرے قہر تے بھی عاشق ہیں تیرے لطف تے بھی عاشق ہیں سبحان اساں تیرے قہر تے بھی دو صفات نے نہ ہوتی قہر اور لطف عشق دے پہنچ جاوے تو آتا جا تو قہر کرے ایسا ہوتے بھی عاشق ہے ہاں۔ تو لطف کرے دے کیونکہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں اس حالت بے نیاز مخلوق تو ہوئے انج سیدنا امام مالک دی گل سنانا ہارون رشید رحمہ اللہ نے ارد کی تھی سونے میرے ڈیری دے آن گے میرے گھر آن گے میرے پتر حدیث پڑھا دیا کرو امام مالک فرما رہے فرما رہے آلو رشید اپنے بچے لوگوں کے بچے میرے اگے بٹھا دیا کر کٹے پڑھاوا گا اگر تو تھی میں اتنے آؤں میں نبی دی حدیث نو اٹھے تیرے دربار بے ادب کرنے آنا بے عزت کرنے آنا تو کی سمجھنا ہے اگر تو میرا نوکر رہنا چاہے مینو یہ گوارا نہیں تو مینو ذات دی سبحان اللہ لالچی ہیں لوکاں دی جیب تے نظر رکھن والا فقر دی دولت تو محروم ہے یہ سارے فقیر بن گئے جس لے جو وقت آوے اونوں جا کے سونا تو کرم کر

ہوں بولو خودی کو کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

اقبال فرمان ڈھونڈ اس دس میرا چلو کتنے ہے نہ ڈھونڈ اس چیز کو دا کٹنا جڑا ہے نا ہائے کہ ہر پاسوں روح کٹیچے کٹیندیاں کٹنیاں ہے ہے پاشوں کٹنا پہ ہر پاش ادھر دیکھ حضور سیدنا غوث پاک میرا سبحان اللہ کیا بات آپ فرماندن میں چلے پہ کردا سا میں سو کھادی جنا چیر رب سونا نہیں کھلاوے گا نہیں پیاوے گا میں نہیں کھاوا گا نہیں پیوا گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماندے نے سال بھوکا رہا ایک سال پیاسا رہا وا سال تو بعد حضرت خضر آئے آپ فرما نے کھاؤ پیو آپ فرما نے تھی تو کسر پورا آیا بند میں کھاوا پیوا گا ورنہ نہیں تو تھی کیوں آئے جی وہ پھر چلے گا سال بعد سال پھر میں اسے ایک سال پھر گزر گیا سبحان اللہ سال تو بعد امتحان پورا ہویا خضر فرما نے مینو اللہ نے بھیجا ہے میری قسم نے اس مقام تے جدو روح پہنچ دی ہے ہوں اس مقام تے آن کے میرا شروع ہوتا فقیر دا کوئی پہلے دے کوئی دوسرے دے عروج کر جاندے کوئی تیسرے دے کوئی چوتھے دے تا کر کے باج ہی مستامی سرکار دے بارے ہی بڑھیا سی آپ فرماؤں دے رہے ہیں خواب آپ تکیا کسے پوچھا دسو کتنے جے فرمایا چھویں دے بیٹھا ہوں کیا بات ارگی بھی سونے معروف کرخی کتنے نے وہ جناب بارے کتاب والے چاہتا ہے قبر ہو تریا کو مجرب عراق قبر شریف ہے

جڑے جنت اچھ مقام ملنے نا وہ ایسے روحانی میراج دے مطابق ملنے نا جنہ کوئی ایتھے روح نوروج کرا گیا اونا جنت درجے میں ملتے جاؤں سمجھو نہیں فرمائی سبحان اللہ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ والے فقیر لوگ جڑے ہوں گے نا وہ سجنا ہائے ہائے ہائے یہاں کا میراج بر حق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میراج صرف سید لمبے آلو ہے ایک حدیث شریف ایک مشہور ہے بامی ہوتی صدق نہیں پلاب دی السلاة میراج المومن نماز مومن کا میراج ہے کہوں ہے وہ کیوں بامی کسے بزرگ دائی قول ہوئے تھے تامی چھیک ہے جب ضرور حدیث مبارک نہ لیکن گل حق کے کیوں بھئی نماز میراج مومن کیوں بن دی نماز کھلوتا دنیا تو کٹیا گیا کٹیلا ہے کہ نہیں وہ چلو یار پورا نہ ہی کٹیچے ورگا لیکن انہیں ضرور آ کھان پی خیشاں کٹیاں جیشاں تو کٹیا ہے کٹیچن نال روح کٹی یہ عروج ملیا تو میراج بنیا جے نماز دے وچ کسے نو میراج نصیب ہوندا ہے نا نماز میراج مومن ہے تے اللہ والے جڑے ہوندے نا انہاں دی ہوا وقتی نماز ہوندی ہو سبحان اللہ تے ایویں سمجھ ہمیشہ نماز وچ نے تے سوتیاں وی نماز وچ نے جاگدیاں وی نماز وچ نے انہاں دی روح شریف ہمیشہ اس یار واحد دی طلبگار تے عاشق ہوندی ہے اسے ال کھچیندی ہے اسے ال جاندی ہے تا کر کے اللہ دا فقیر سوتیا معراج وچ کیا گل کر لگا سونے یوسف علیہ السلام روحانی گل تو پھر جب ساتھ شد بند ہو گیا توجہ ہے سونا فخر دا میراج سارا رومی لکھ رہے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام بچپنے دا یار ملنا ہے آپ مصر دے ودیم بادشاہی ہے ملن واسطے یار آئے آپ فرما دے یار یار یار مل توحفہ لے کے آدھے سڈے لی کی توحفہ لے آئے جے یار یار مل توحفے بغیر جان دے سمجھو چکی والے تو بغیر چلے تو لے کے کہ نہیں کرتے سونے میں اپنے علاقے بڑے تحفے لبے نے تیری بارگاہ پیش کرنے مگر تیرے ورگا کوئی توحفہ لبا ہی نہیں تو اپنے آپ آپ کا ہی تحفہ ہے میں صرف ایک کام کیتا ہے اے شیشہ شیشے اپنے آپ

وہ اللہ اللہ والا شریف تو جدا ہو زمین جدو مر کے گا رب فرماوے گا دس اور میرے واسطے تو فا لے یار اللہ کے فکیر واسطے کی توحفہ لے آؤں گا اپنے آپ کا آپ ہی توحفہ تیرے نال بھی کوئی شہ ہوے تے میں لے آؤں گا توحفہ تیری بارگاہ دے اندر مگر میں اتنا کیتا ہے یا اللہ میں اپنے دل دا شیشہ صاف کر کے تیرے کو لے آندے اپنی شانہ اس شیشے

جڑا سلامتی والا بے عیب دل لے کے آ دوسرا مانا لکھا بزرگ سلیم کا مانا ہوتا ہے جن سپ ڈنگ مارے ڈسا ہوا توجہ نہیں فرمائی جنوں سپ ڈنگ مارے اللہ فرمان ہے سڈے کو رحمت نہیں لٹنیاں نے جیڑا دل سپاں تھوڑے مار دینا جن اقبال فرما مقام عقل میں مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام عقل سے آس گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا مقام ہے ہے میں علم دے بڑا چھتی لنگ لنگ گیا ہاں۔ عشق گل آئی کے کدھر جانا سی ایسا جو گئی نہیں ڈنگ وج ہے عشق عقل سے غالب ہو جاوے نا عقل ہو جاوے بالکل مغلوب تو مجروب بن جاتا ہے جو پڑھیا لکھیا ہوں وہی بول جا لیکن بھولتا بڑا عجیب رنگ جو سارے تاجدار گزریا عشق کا ایسا غلبہ ہو جو کتاب علم پڑھی بیٹھے سن سب بول گیا آپ خود سما سب لکھیا پڑھیا بلا بیٹھی سب سی وہ واسطے میں جنہ ایک مواد تمہیں دینا سی وہ تو سمجھا دیتا ہے اللہ والے جن بھی ہیں نا اے اللہ واد شریف مولا انہوں دی روحانی روح مبارک نو میراج کرا ہے اسی دی وجہ نال شان پاؤ نے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نبی سرور دا صدقہ سانو ان پاکاں دا خادم رکھے سنو سجنا آخری عقیدے کی گل کر کے اجازت چاہیے توجہ ہے عقیدے کی گل کر کے اجازت چاہیے موضوع میں ایک واسطے میں کتاباں سن وہ ہو کیونکہ وہ میری پندرہ سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے پندرہ سال میں اس موضوع یہ مال ہے سب پڑے شاید ہی کوئی کتاب میری نظر جو نبل گئی ہوگی اس موضوع لیکن کوئی تسلی نہیں سی ہوتی تشفی نہیں سی ہوتی موضوع بھی بڑا عجیب ہے زبان توحید اور شرک ایک ایک مذہب والے اس غلط فہمی کا شکار ہو کے بہت بڑے طبقے مسلمانوں کے مشرق کافر کہہ کے مارنا فرض بھی سمجھتے کہ بارش آئی نہیں لیکن مقصویہ کا نا اگر ٹھنڈے دل نال بیٹھ کے میرے نال گل کرنا تو وہ خود توحید و شرک نو آپ نہیں سمجھ پورے دعوے نال پڑھو گے تسلی تشفی نہیں ہونی یہ جدو ناچیز کو سنو گے نا تو دل ہے سر جانا ہے مطمئن ہونا ہے قرآن و حدیث سب ہے حل ہو کے جگہ سے کٹھے ہو جان گے میں یہ بیان کرنا سی میرے سگیا کہ یہ نہ اتنے اتنے یہاں سمجھ نہیں ہونا میں بھی یہاں کی گل چ گیا لیکن

پکی گل اہل سنت تو سوا جتھے بھی کوئی راہبر بنے گا وہ مسلمانوں نے اسلام کا گھاٹا کرے اللہ تعالیٰ نے اس مذہب میں پتہ نہیں کوئی ایسا راز رکھا ہے وہ ہی عشق کا راز وہ دولت میری دل والی ہے نا روحانی میراج والی گل جڑی ہے

اصل سے سے یہ ہوتا ہے ہے کہ جڑا موضوع مطابق جو کچھ میں سجے جاننا نہیں دعا کرو اللہ رب العالمین مدنی پاک سرکار سرکار رکھے فکر بالوقہ نہیں ہے